قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي باب ہے لا يسأل بوجه الله الا الجنة کہ اللہ تعالی کے چہرے کے ساتھ نہ سوال کیا جائے سوائے جنت کے اصل وز کل کریم یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے واسطے سے کہ مجھے جنت عطا فرما اتنا بڑا واسطہ اگر دے رہے ہو تو پھر طلب بھی بڑی کرو یہ نہیں کہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ مجھے سو روپیہ دے دے ایسا انتظام فرما دے مجھے سو روپیہ مل جائے دنیا کا مال مل جائے نہیں یہ واسطہ بہت بڑا ہے یہ واسطہ بہت بڑا ہے تو اس پر طلب بھی بہت بڑی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہاں پر اور وہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت نعیم الجنت جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے تو اس ذات کے چہرے کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ اور طلب چھوٹی ہو یہ اس کی تعظیم کے منافی اتنا بڑا واسطہ دے کر اس سے جنت کی طلب کرو جنت کا سوال کرو جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعله فإن لو تفتح عمل الشيطان باب ما جاء في اللو یہاں بھی زبان کے تعلق سے ایک حسن ادب کی تعلیم ہے اگر کہنا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا اس کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم اگر اگر کہنا دیکھیں اگر کہنا اس میں جو سب سے بڑا عیب یا نقص یا محدور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ عدم رضا ہے یہ اگر کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے منافی تمہارا دل ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان سے ایسا بھر جائے مضبوط آگے یہ مستقل باب بار ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی شر پہنچتا ہے تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ جو نافذ ہو گیا اگر اگر مت کہو یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی جو شخص اگر اگر کہتا ہے وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا اور جو شخص تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کو رب مان کر راضی نہیں یہ ضروری ہے کہ اس کو رب مان کر راضی ہو جائے خالی رب کہنا کافی نہیں بلکہ رب مانو اور رب مان کر راضی ہو جاؤ صحیح مسلم کی حدیث ہے ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھا حلاوت ایمانی کو پایا جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر صرف ماننا کافی نہیں بلکہ ساتھ راضی ہو راضی ہونے کا معنی یہ کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں من رضی اب اللہ رب راضی ہو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کہ میرا رب ہے بس زبان سے اظہار نہ ہو بلکہ اس پر راضی ہو میں اس پر راضی ہوں تو اگر اگر کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ رضا کی علامت نہیں ہوگا جو رب مان کر راضی ہے اس قسم کے جملے وہ استعمال نہیں کرتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں اس کے اندر تحقیق ہے توحید نہیں اس نے توحید کو نہیں اپنایا اس کی توحید میں خلل ہے نقص ہے تو اس ادب کو سمجھو ویسے اگر اگر کہنا اس کے کچھ استعمالات ہیں لو لو استعمال کرنے کے لفظ اگر استعمال کرنے کے کچھ طرق ہیں کچھ انواع ہیں اس کی کچھ اس کے استعمالات ہیں ان میں سے بعض درست ہے اور بعض غلط پہلا استعمال لو استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے انہیں ایک مسئلہ شریعت کا اس پر آپ نے عمل کیا اس پر نقصان ہو گیا آپ کہیں کہ اگر یہ عمل میں نہ کرتا یہ نقصان نہ ہوتا جیسے منافقین نے کہا اگر ہم جنگ عہد میں شریک نہ ہوتے تو اتنی یہ موتیں نہ ہوتی اتنے قتل نہ ہوتے یہ شریعت پر اعتراض غزبہ اور جہاد اللہ کا امر تھا نبی اسلام کا امر تھا اس میں جانا اور شریک ہونا اور پھر جو بھی شہادتیں ہوئیں سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان پر ایمان لاؤ ان کو قبول کرو اس پر راضی ہو جاؤ آگے یہ مستقل بابار ہے تو اگر کا لفظ استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ باطل جیسے منافقین نے کیا کہ یہ ستر شہادتیں ہوئیں جنگ عہد میں شریک ہونے کی بنا پر اگر شریک نہ ہوتے ہماری بات یہ مان لیتے جہاد میں نہ جاتے تو یہ قتل نہ ہوتے یہ اگر نہ جائے آگے اس پر ان قرآن کی آیت آ رہی یقولون یہ خلون من نلنا شعی ما قتل نہ ہونا حالانکہ منافق تو ایک بھی نہیں مارا گیا جو ستر شہادتیں ہوئیں وہ اپنی طرف منسوخ کرنے زیادہ مدینہ کے صحابہ تھے انصار صاحب یہ ان کے صدق ایمان کی نشانی نبی السلام کے ساتھ یہ عہد کیا تھا اپنی جانیں قربان کریں گے اور جنگ عہد میں کر دی انس فرماتے ہیں کہ اکثر شہدائے عہد انصار صاحبہ جو ستر کرا شہید ہوئے تھے دھوکے سے سارے انصار تھے مسلمہ کی جنگ میں ستر یمامہ میں ستر شہید ہوئے سارے انصار تھے یہ قربانیوں کی داستان ہے منافقین کہتے ہیں اگر ہمیں معاملے کا کچھ اختیار ہوتا ہم یوں قتل نہ کیے جاتے دوسری آیت اللہ دین الخوا نیم بقاعد لو اطاؤ نہ ماں کو منافقین اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں بقاعد خود بیٹھ کے گھروں میں خود نہیں نکلے میدان میں خود بیٹھے ہو صحابہ شہید ہوئے اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے لو اثر ماں کو تھے اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے تو یوں نہ مارے جاتے قتل نہ ہوتے منافقین میدان اوہ سے بھاگ گئے تھے جنگ بدر سے بھی عہد سے بھی حکمت ہم آگے پڑھیں گے اس کی کہ جنگ عہد میں جو کچھ ہوا اس میں خالق کائنات کی کیا حکمت ہے اور کیا مقاصد شریعت ہے اور کیا اس میں عقیدے کی باریکیاں ہیں لیکن منافقین نے یہاں لو کا لفظ استعمال کیا تو لو کا لفظ اگر آپ استعمال کریں کسی شرعی عمل پر اعتراض کرنے کے لیے تو یہ باطل یا لو کا لفظ آپ استعمال کریں کسی تقدیر کے معاملے پر اعتراض کرتے ہوئے تو یہ باطل اعتراض القدر تقدیر کے مسئلے پر قدری و کونی مسئلے پر آپ اعتراض کرتے ہوئے لفظ لو استعمال کرے یہ بات ہے مثلا گھر سے آپ نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے لیٹ ہو گئے فلائٹ نکل گئی یہ تقدیر کا مسئلہ ہے فلائٹ نکلنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس پر راضی ہو جاؤ یہ ایمان بالقدر کی گہرائی ہے اب آپ کے اگر میں الارم لگا لیتا جلدی یہاں کھل جاتی جلدی گھر سے نکل آتا راستے میں اگر ٹریفک جام نہ ہوتی تو فلائٹ مل جاتی فلائٹ کا ملنا محال چھوٹ گئی مانا اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہو اب دنیا کی کوئی طاقت اس فلائٹ کو یہ تمہیں فراہم نہیں کر سکتی تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا تو یہ اعتراض کس چیز پر ہے اللہ کے امر قدری پر ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے امر قدری پر یہ اعتراض اس کو قبول کر لو اس طرح لو کا استعمال ندامت اور حسرت کے مقامات پر خب امر شرعی ہو یا امر قدری ہو اس تحسر کا فائدہ ہے اس حسرت کا فائدہ کیا اس ندامت کا فائدہ کیا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا یہ اللہ کا امر قدری ہے اس پر راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ تم سے راضی ہو تقدیر اللہ کا امر ہے دنیا کا ہر تغیر اللہ کے امر سے ہو رہا ہے اس پر راضی برضا ہونا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا اور ندامت کرتے رہنا کوستے رہنا حسرت کا اظہار کرتے رہنا نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا ہے اس نقصان کو قبول کر لو میرے رب کی رضا ہے جن کے ایمان قوی ہوتے ہیں بڑے بڑے نقصان وہ اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیتے اور اللہ ان کو بدلا دیتا ہے ان کا وہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ فرشتے کسی بچے کی روح قبض کرتے تو اللہ فرماتے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا یہ اس کے دل کا یہ ٹکڑا تھا تو اس کو چھین کر لے یا اللہ تیرا امر تھا میرے بندے کو سنا وہ کیا کر یا اللہ وہ تیری رضا پر راضی ہے تیری رضا پر راضی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کا ایک عالی شان محل بناؤ جنت میں کیسے مقام پر جو حمادین کا علاقہ ہے حمادین کی کالونی ہے وہ جہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو لوگ دکھ اور تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی ہیں وہ رکھے گے یہ اللہ بیٹا اس کا چھین لیا اور تیری وہ حمد بیان کر اللہ تعالیٰ کا ہر امر عدل ہے بظاہر نقصان ہو وہ عدل ہے فائدہ ہو وہ عدل ہے اس نقطے کو سمجھانا مقصود ہے کہ لو لو مت کو چوتھا استعمال لو کا استعمال تقدیر کے ایسے مسئلے پر جس سے اپنے گناہ پر بندہ دلیل پیش کرے یعنی میں نے فلاں گناہ کیوں کیا تقدیر میں لکھو اللہ کی چاہت ہے اللہ نے چاہی تقدیر میں لکھا ہوا فلاں گناہ میں نے کیا ہو گیا تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا اپنے کیے کو تقدیر پہ ڈال دے اللہ اگر نہ چاہتا وہ گناہ میں نہ کرتا مشکی نے مکہ کہا کرتے تھے لو شاہ اللہ معاش رکھنا ہم شرک کر رہے ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ اگر چاہتا ہم شرک نہ کرتے تو اپنی معصیت کو وہ کس پر ڈال رہے ہیں تقدیر کے لکھے ہوئے نوشتہ ہے تقدیر اس معنی میں بھی لو جو ہے وہ ناجائز آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے نوشتہ تقدیر سے استدلال کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے عالم ارواح میں دونوں کی ملاقات ہوئی موسا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ملاقات کی کیفیت اللہ جانتا موسا علیہ السلام نے کہا انت ابونا آپ ہمارے باپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو جنت دی صرف ایک دانے سے روکا تھا آپ وہ کھا بیٹھے اور خود بھی جنت سے نکلے ہمیں بھی نکال دی وہ دانا اگر آپ نہ کھاتے تو آپ جنت میں ہوتے ہم آپ کی اولاد بھی جنت میں ہوتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضا ہوتا نا آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی ابو علیہ اسلام کا اعتراض تھا علیہ اسلام کا جواب کیا تھا کیا جواب تھا تحت جو علیہ بیما کا تھا اللہ علیہ کہ تم اس مسئلے پر کو دلیل بنا کر مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے لکھا ہوا تھا نوشتہ تقدیر تھا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ دانا کھانا ہے وہ میں نے کھایا جنت سے نکل گیا تو کہتے ہیں یہ ایک نافرمانی آدم علیہ السلام نے بھی اس نافرمانی پر تقدیر کے لکھے ہوئے سے استدلال کیا لیکن فرق ہے ان دونوں باتوں میں مشرقین کا کہنا ہمارا شرک کرنا اس لیے ہے کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا ہے وہ شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ہے آدم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی توبہ کر کے استغفار کر کے یا اللہ مجھے معاف کر دے سچی توبہ کی اللہ نے قبول کر لی ٹھیک ہے اب جو ہو چکا بندہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا جو ہوا ہے وہ تقدیر کے منافی تو نہیں اللہ کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی تقدیر کے مطابق ہے لیکن معصیت پر یہ جملہ کب کہا جائے گا جب توبہ کر لی جائے گا اور معاملے کو پاک صاف کر لیا جائے اس طرح لو کا استعمال ایک اور بھی ہے یہ مختلف تمناؤں میں لو کا استعمال کرنا اگر اگر میں یوں کر لوں مجھے فلاں چیز مل جائے اس کا تعلق مستقبل سے ماضی سے نہیں ان یعنی ماضی کے امور کے تعلق سے لو کا استعمال ممنوع ہے مستقبل کے حوالے سے اگر میں یوں کر لوں کل ایسا کر لوں تو مجھے فلاں چیز مل سکتی زمانہ ہے مستقبل تمنا یہ تمنا کیسی اس تمنا کی دو قسمیں یا تو آپ کی تمنا اچھی چیز کی ہے یا بری چیز کی یا اچھی چیز کی یا بری چیز کی اگر تمنا آپ کی خیر کی ہے تو پھر لو کا استعمال جائز ہے جس کا تعلق زمانہ ماضی سے نہیں بلکہ زمانہ مستقبل سے اگر تمنا بری ہے تو پھر وہ چیز بھی بری ہے اور لو کا استعمال بھی برا ہے تو مستقبل میں کوئی تمنا آپ کرنا چاہیں اس کے لیے لو کا استعمال آپ کی تمنا پر موقوف ہے تمنا اگر خیر کی ہے تو لو کا استعمال درست ہے اور تمنا بھی درست ہے اور تمنا اگر شر کی ہے کسی معصیت کی ہے تو وہ تمنا بھی باطل ہے اور لو کا استعمال بھی غلط ہوگا ایک اور لو کا استعمال چھٹا جس کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو اور وہ خیر محض اس میں خیر ہو مستقبل کے زمانے سے اور خیر سے متعلق ہو تو اس کو لو کہہ کر آپ طلب کر سکتے رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا لب استقبل تم نے امری مستقبر تو ماں سخت الحدیہ کہ اگر جو کچھ میں نے کیا اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا ماں سخت الحدی میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا یہ اشارہ حج قرآن کی طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا تھا حج عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج قرآن میں یہ شرط ہے کہ مقاد سے قبل قربانی آپ کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے اپنی قربانی لے کر نکلے تھے اور جن جن صحابہ نے حج قرآن کیا تھا سب قربانیاں لے کر آئے تھے تو مقاد سے قبل اگر قربانی ہو وہ حج قرآن ہوتی تو فرمایا کہ اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا جو میں نے فیصلہ کیا ہے تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا کوئی آئندہ کے لیے آپ ایک خیر کا راستہ بتا رہے ہیں کہ بہترین حج حج ہے جس میں قربانی مخاط سے قبل نہیں ہوتی بلکہ قربانی آپ کو وہیں سے لینی مخاط کے بعد جہاں سے بھی لے یہ ایک مستقبل کی ایک خبر خیر ہے ایک تمنا خیر ہے اور یہ خیر ہے ہے تو مستقبل کا ایسا حال یا ایسا امر جو صرف خیر ہی خیر پر مشتمل ہو اس میں اگر کا لفظ استعمال کر سکتے کیوں خیر جہاں بھی ہو اس کا حصول ایک شرعی مطلوب ہے اس کا حصول شریعت کے منافی اور شریعت کے خلاف نہیں ہے تو بابو ماجا فل لو یعنی لو کہنے کا حکم تو جن جن صورتوں میں لو یعنی اگر کہنا ناجائز ہے وہ ان سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ لو جو ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی اور جو دور مستقبل ہے اس کا معاملہ تقدیر سے نہیں ان یعنی کسی چیز کا تقدیر میں ہونا یہ کب معلوم ہوگا جب وہ کام ہو جائے جب یہ کام ہو جائے تو اس کا معنی یہ تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا مستقبل کے حوالے سے تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے اسے کوئی نہیں جانتا اللہ یہ کوئی پیش گوئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے میدان عہد میں فرمایا تھا کہ ہار مصرع فلان ہاد مصرو فلان خدم ہادہ مشرح و فلان قدم ان شاء اللہ آپ نے باقاعدہ انگلی رکھی کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش گری ہوگی اور یہاں فلاں کافر کی یہاں ابو جہل کی یہاں فلاں کی یہاں فلاں کی باقاعدہ اپنے جگہوں کو نامزد کیا تھا یہ کل کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی وہی کی روشنی میں امیر عمر فرماتے ہیں اگلے دن جب مار کا ختم ہوا تو میں نے باقاعدہ میدان بدر کا معائنہ کیا نبی علیہ السلام نے جہاں اشارہ کیا تھا وہیں وہ کافر پڑا ہوا تھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی یہ خبریں پر حق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی اسلام کی خبر حق ہے اور کل ایسا ہی ہوگا یہی تقدیر میں لکھا ہوا تو تقدیر کا پر ایمان کہ فلاں خبر تقدیر کی ہے یا نہیں یہ کب معلوم ہوگا جب وہ کام ہو چکا ہو ہم کہیں گے تقدیر یہی تھا لیکن کل کے احوال کوئی نہیں جانتا تقدیر اللہ کا راز ہے سر اللہ اللہ کا راز ہے یہ پہلے معلوم نہیں ہو سکتا نبی رسام دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ کا نواسا حسن مسجد میں آ گئے چلتے چلتے گھٹنوں کے بل آپ کو اس پر پیار آیا آپ نے اتر کے اس کو اٹھا لیا پھر فرمایا کہ ابنی سید میرا یہ بیٹا سردار ہوگا یہ بیٹا میرا سردار ہوگا بدیوس اللہ بھی بین بہنا من المؤمنین اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا دو بڑی جماعتوں میں سنا یہ پیش گوئی ہے یہ بیٹا سردار ہوگا صحابہ نے اس حدیث سے جو پہلی چیز سمجھی وہ کیا تھی کہ نبی السلام کو اب تک بچوں کی وفات کے بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے تو کم از کم حسن بچپن میں فوت نہیں ہوگا یہ جوان ہوگا بڑا ہوگا حتیٰ کہ سردار ہوگا حتیٰ کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے قابل ہوگا یہ صحابہ فہم تھا اس حدیث سے ایمان بالقدر کیونکہ کیونکہ علیہ اسلام کی خبر حق ہے تو تقدیر میں یوں نہیں لکھا ہوا لہذا ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر تعصف حسرت اور لا استعمال کرنا ناجائز ہے لا استعمال کرنے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کا تعلق زمانہ مستقبل کے لیے ہے اور وہاں ہے جہاں حصول خیر مقصود ہو حصول شر میں منع تمنا اگر باطل ہے پھر ہے ہاں، یہ بھی تمنا خیر کی ہے یہ تمنا خیر کی ہے موسا اور خضر کے واقعے میں یعنی موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہ واقعہ معروف ہے اس میں صرف تین علمی حقائق کا علم ہوا بس موسا علیہ السلام بھی جلدی کر گئے اور خضر بھی جلدی کر گئے اور پھر دونوں میں فراق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو صبر موسا اگر موسا صبر کر لیتے تو ہمیں اور واقعات کا علم ہوتا اور حقائق کا علم ہوتا یہ بھی طلب خیر کے تعلق سے ہے تو لو کا استعمال اگر طلب خیر میں ہو تو جائز ہے اگر طلب شر میں ہو حسرت ہو ندامت ہو تقدیر پر اعتراض ہو شریعت پر اعتراض ہو تو پھر یہ باطل ہے جیسے ان دونوں آیتوں میں منافقین نے لو استعمال کیا دونوں کا تعلق جنگ عہد سے ہے یعنی جنگ عہد میں شرکت کرنا وہ اس پر ان کو اعتراض ہوا اگر ہم نہ جاتے شریک نہ ہوتے تو قتل نہ ہوتے یہ باطل ہے یہ لو باطل ہے اور پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث جناب ابو حیرا کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس علامہ ولا تھا حرص کرو اس چیز کی تمہیں نفع دے خواب دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو ایسا کام کرو یا شروع کرو جو نفع کا باعث ہے جس کام میں نقصان نظر آ رہا ہے وہ کام نہ کرو یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے جان بوجھ کے ہلاکت جان بوجھ کے خسارے کا راستہ اختیار کرنا مت کرو یہ نبیر اسلام کی تاکید ہے دنیا کے امور ہو یا آخرت کے امور ہوں صرف ان کاموں کے حرض کرو جو تمہارے لیے نافع ہوں اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بیوقوف آدمی کو کسی احمق آدمی کو تجارت کا معاملہ سونپ دے اور اسے پورا خدشہ ہے کہ نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہو اور فرمایا کہ جو شخص جس کی بیوی ہو بد اخلاق ہو اور اس کو وہ طلاق نہیں دیتا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو کا تم ہرس کرو کس چیز کی جو نافع چیز ہے نفع بخش ہو بس تعین بلّہ اور جب اس کے حرص کر لو اور وہ کام شروع کر دو تو پھر کیا ہے بس تعین بلّہ پھر اللہ کی مدد طلب کرو اللہ پر توکل کر لو کہ تم نے پوری چھان پھٹک کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ ایک صحیح چیز کا انتخاب کر لیا شرعن اور دنیا کے قوانین کے مطابق اب اس کام کا آغاز کر دیا اللہ پر توکل کرو اور اس سے استعانت کرو بلا تھا اور آجز نہ ہو اور آجز نہ ہو بلکہ اس شہر میں پوری اپنی طاقت کا اپنے اپنی جدوجہد کا اور اپنے وسائل کا استعمال کرو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس فائدے کے تعلق سے اس کے حصول کے تعلق سے تم میں عجز نہ آئے کمزوری نہ آئے بلکہ اتقان ہو اور اس کی درستگی ہو اس کو اور سنوارنا مقصود ہو اور آجز نہ بنے بین ان کا شعیون تخل لو انی تو کدا لکانا کدا و کدا اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے جب تم نے پوری ایک دیانتداری کے ساتھ ایک نافع چیز کا انتخاب کر لیا اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ساتھ وہ شروع بھی کر دے اور کوئی عجز نہیں کوئی کمزوری نہیں بلکہ پوری طرح اس عمل پر صحیح ہے پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ لو لو انی فعل تو کدا لکھا نہ کدا و کدا کاش میں اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا وہی لو کا استعمال پھر نہ کرو ایسا نہ کہو تم نے اپنی پوری محنت کی جدوجہد کی اللہ پر استعانت اس پر توکل مگر پھر بھی نقصان ہو گیا اللہ کی تقدیر اس کی مشیت ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے تو اس قسم کے الفاظ نہ کہو ولاکن قل اس کی جگہ یوں کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل یا قدر اللہ وما شاء فعل یہ اللہ کی تقدیر تھی یہ اس نے چاہا وہ کیا یہ پروردگار کی مشیت تھی اس کی تقدیر میں یوں ہی تھا جو اس نے چاہا اس نے کیا اس قسم کے جملے استعمال کرو گے اللہ کی تقدیر پر معاملے کو جو ہے وہ اس تقدیر سے منسلک کرو گے تو اس میں قوی ایمان بالقدر جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ تقدیر پر کتنا قوی ایمان اور یہ ایمان کی مضبوطی یہ در حقیقت اللہ کی رضا کا موجب ہے اور آگے کامیابی کا باعث ہے اللہ رب العزت اس جملے پر راضی بھی ہوگا اور آگے جو نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اضالہ بھی کرے گا اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو یہ جملہ آخرت کا قیامت کا ذخیرہ بن جائے گا اور بندے کو آخرت اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوگی اگر اگر مت کرو لو لو مت کہو کیوں فعن نہ لو عمل شیطان اس لیے کہ لو جو ہے وہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے ایک حدیث میں تفت ہو باب شیطان لو سے شیطان کے دروازے کھلتے شیطان کے دروازے شیطان اپنا وار کرے گا یعنی بندے کے دل میں تقدیر پر ایمان لانے کے اعتبار سے کچھ جھول آ گیا کچھ کمزوری آ گئی اب شیطان اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کے ایمان کو کمزور کرے گا اور اس پر حملہ کرے گا اپنے مداخل کھولے گا اور لیکن اگر ایمان قوی ہو تو شیطان کو وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور شیطان تو اس تعلق سے بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھتا کہ کسی طرح بندے کے ایمان کو کمزور کر دوں اس کے ایمان کو جو ہے وہ باطل کر دوں باقی پھر جو مرضی کرتا ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش بندے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی توحید میں اضطراب پیدا کرو ایمان میں اضطراب پیدا کرو اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر بدعت کو داخل کرو اس کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں بدعت کو شامل کرو ایسا کیوں کرتا ہے ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر بندہ شرک یا بدعت کے جال میں پھنسنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے اس پر محنت نہیں کرتا جاؤ اب جا کر تحجد پڑھو روزے رکھو ہر سال حج کرو ہر مہینے عمرے کرو مساجد بناؤ مدارس بناؤ یتیم خانے قائم کرو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کیوں شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا تو میں یکفر بل ایمان حابط ہابی ہوں جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھا اس کے سارے اعمال برباد ہیں تو یہ شیطان کا مدخل اب شیطان نے دیکھا کہ اس نے جملہ کہا ہے یہ جملہ ایمان بالقدر میں چھول ہے تو اب وہ اس پر حاوی ہوگا اور اس میں بساوس ڈالے گا اور اس کو ایمان سے دور کرے گا اور بالآخر اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان کے مداخل مت کھولو اس کے دروازے مت کھولو کوئی نقصان ہو کوئی شر ہو کوئی نقصان پہنچ جائے خسارا پہنچ جائے بس میرے پروردگار کی تقدیر یہ اس کا فیصلہ مجھے قبول ہے اور مجھے میں اس سے راضی ہوں اور آئندہ اپنے عمل میں اتقان پیدا کرے وہ اتقان جو شرعن یا دنیا کے قواعد میں مطلوب ہے وہ اتقان پیدا کرے قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به جی یہ جامع ترمدی کی حدیث ہے امام ترمدی نے اس کو صحیح کہا ہے اور یہ باپ جیسا باپ پہلے گزر چکا ہے باب نہیں یہ ان سب ریح ہوا کو گالی دینے سے منع کرنا ہوا کو گالی دینے کی ممانعت اس سے قبل حدیث باب گزرا ہے باب نہیں یہ ان سب دہر زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا منع کیا گیا تقریباً اس سے ملتا جلتا باب ہے اور بتا سب الدہر دہر میں عموم ہے میں سب کچھ ہے اور ریح ہوا کو گالی دینا آندھی کو گالی دینا اس میں خصوص ہے یعنی انہیں خاص چیز کو بندہ دیکھے آندھی کو دیکھے طوفان کو دیکھے یا ہوا کی شدت کو دیکھے اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے ہوا کو اور طوفان کو گالی مت دے ہوا اور طوفان اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ کسی مدبر کی تدبیر سے آیا اور مدبر اللہ رب العزت اگر آپ گالی دیں گے تو وہ کہاں پہنچے گی اس آندھی اور طوفان کو نہیں بلکہ متبر تک پہنچے گی اور یہ چیز کمال توحید کے منافی کمال توحید کے منافی اس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ آندھی کا آنا طوفان کا آنا کسی متبر کے بغیر ہے اور کسی کے امر کے بغیر ہے تو یہ تحریت ہے یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے یہ حدیث رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصب الریح ہوا کو کالی مت دو فائدہ آئی تم ماں تک اگر اس ہوا کے نتیجے میں تم دیکھو کوئی مکروح چیز کوئی ناپسندیدہ چیز فقولو تو کہو اللہ کا من خیر یا تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس ہوا میں جو بہتری ہے جو خیر اس ہوا میں موجود ہے پوشیدہ ہے ہمیں وہ عطا فرما دے بخیر معافی ہے اور جو خیر اس ہوا کے اندر ہے بخیر عمرت بھی اور جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اور معمور کیا گیا ہے وہ خیر عطا من شر اور یا اللہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس ہوا کے شر سے معافی ہے اور جو شر اس ہوا میں موجود ہے اس سے بشر عمرت بھی اور جس جس شر کے اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے اس اس شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں حسن ادب بھی ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی شان میں جو سو ادب ہے ہوا کو گالی دیں گے تو یہ گالی اس کے مدبر اور متصرف تک پہنچے گی جو کہ توحید کی کمال کے منافی اور بعض وجوہ میں شرک شرک اکبر بھی اور کفر بھی اگر بندے کے دل میں دہریت کے جذبات ہوں اور دہریت کے افکار ہوں جب بادل بنتے تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے کبھی آتے کبھی جاتے کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے اور جب بادل برسنا شروع ہو جاتے تو آپ مطمئن ہو جاتے ایک بار سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یار سود آپ بادلوں کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا بارش ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ سالی میں اب ہو چکے تھے اللہ نے بادل نمودار کر دیے نافرمان قوم تھی سارے مرد عورتیں اس بادل کے نیچے آ گئے ابھی بارش برسے گی ہم سیراب ہو جائیں گے لیکن وہ بارش نہیں تھی ریحن فیحا عذاب العلیم وہ تو دردناک عذاب لے کر آیا ہوا تھا جب ساری قوم جمع ہو گئی تو بادل نے بجائے بارش کے آگ برسا دی اور پوری قوم بسم ہو گئی میرے پروردگار کے فیصلے وہ جب چاہے نافرمانیاں تو ہوتی ہیں جب چاہے وہ عذاب لے تو بادلوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں میں اور جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں بارش جو ہے وہ رب کائنات کی رحمت اس لیے فرمایا اس رحمت کو دیکھو تو اللہ سے اور مانگو اور اس سے سوال کرو اس کی رحمت جوش میں آئی ہے تمہیں وہ عطا فرما رہا ہے پانی عطا فرما رہا ہے لیٹسٹ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے تو جو تمہاری حاجات ہیں کہ یا اللہ تو یہ رحمت برسا رہا ہے مجھ پر فلاں رحمت بھی کر دے فلاں رحمت بھی کر دے بارش کو دیکھ کر دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گی کسی کی نعمت کو دیکھو کوئی نعمت دیکھو اپنے لیے مانگو حسد نہ کرو بغض نہ کرو رقابت کا شکار نہ ہو زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئی وہ میوے کھا رہی تھی پھل کھا رہی تھی پوچھا انا نہ کی ہاتھ یہ کہاں سے ملے یہ پھل کہاں سے آئے قالت وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی دے دے اللہ تعالیٰ کو پھل پہنچا رہا تھا زخری علیہ السلام نے مریم کی اس نعمت کو دیکھا زندگی گزر گئی بیٹے کی دعا کرتے کرتے ان بعض تفصیل روایتوں کے مطابق اس وقت ان کی عمر ایک سو بیس سال ہو چکی تھی ہڈیاں مسیدہ ہو چکی بڑھاپا آ چکا بال سفید ہو گئے بیوی کا بانچ بن سب معلوم تھا مریم کے پاس یہ نعمت دیکھی کنالی کا دعا دا کری یا ربا ہو نے وہیں دعا شروع کر دی رب حبلی ملت ان کا ان کا کسمی دعا تو مریم کو بے موسم کے پھل دے رہے اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں مجھے اولاد عطا فرما دے دیکھیں نعمت دیکھی اور اپنا سوال پیش کر دیا حسد نہیں رقابت نہیں بغض نہیں اپنا سوال پیش کر دیا بڑی مدلل دعا تھی کا تعداد کری یا ربا ہو وہی دعا کی اور اپنی طلب پیش کر دی فنادت الملائکہ ملائکہ نے پکارا پکارا فور اسی وقت وقت ندا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ان اللہ اللہ بغلام نے بشارت دے دی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ اللہ نے وہ نام رکھا دعا قبول ہوگی تو ایسا موقع جہاں پر کوئی رحمت ہو کسی کی نعمت ہو آپ اپنے لیے اس نعمت کا سوال کریں اور کوئی نعمت کا سوال کریں یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے لیکن اگر ایسے موقع پر حسد ہوگا بغض ہوگا تو یہ ایک عقیدے کی خرابی ہے اور دل کا وہ مرد ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو حسد کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کسی کی نعمت پر خوش ہونا اپنے لیے فوراً سوال کرنا فوراً طلب کرنا یہ قبولیت کا باعث ہوگا سبحانک اللہ أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك